جیسے وہ بدکتے ہوئے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہو تم میں سے کوئی جب سلام پھیرے تو اپنے ساتھی کی طرف رخ کرے اور ہاتھ سے اشارہ نہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو اکہتر